حضرت عبداللہ بن شقیق اقیلی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تحجد کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک طویل حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور رات کا ایک طویل حصہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رکو بھی بیٹھ کر کرتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھائیس